يا الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اے ایمان والو تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رعایت کرنے کی درخواست کرتے وقت رائنا نہ کہو اور انظرنا کہو اور غور سے سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تعلیم و دعوت میں ہوتے اور کوئی بات آپ سے دوبارہ سمجھنی چاہتے تو رائنا کا لفظ استعمال کرتے جس کا معنی ہے ذرا ہمارا خیال کیجئے اور دوبارہ ارشاد فرما دیجئے ان مجلسوں میں یہود بھی ہوتے تھے جب یہ لفظ انہوں نے سنا تو ان کا خبو و سے بات ان حرکت میں آ گیا اور اپنی زبان موڑ کر اس لفظ کو رائینہ بنا دیا یعنی ہمارا چرواہا اور خود عبرانی زبان میں رائنا کا معنی احمق یا نہایت درجے کا جاہل آدمی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسا کلمہ استعمال کرنے سے منع فرمایا جس سے کسی شر کا دروازہ کھلتا ہو اور قول و میں کافروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہو اور انہیں حکم دیا کہ رائنا کے بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کیا کریں تاکہ یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کا موقع نہ ملے اور نہ ہی ان کے ساتھ مشابہت ہو مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی بدنیتی اور رسول اللہ کے ساتھ بے ادبی یہود کی قبی عادت تھی حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے یعنی تم پر موت ہو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کے ساتھ کافروں کی شدید عداوت بیان کر دی ہے تاکہ مسلمان کافروں سے قطع تعلق کر لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جو کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں کانٹا بن کر پیوست ہو گئی ہے